حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کے کھانے پینے کی وجہ سے وضو کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو چھیاسی